حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مر زہران کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوت کے زور پر مکے میں داخل ہو گئے اور اس سے پہلے اہل مکہ آپ کے پاس نہ آئے اور امان نہ مانگی تو اس میں قریش کی بہت بڑی ہلاکت ہے چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر بیٹھ کر باہر نکلا میں نے سوچا شاید مجھے کوئی شخص مل جائے جو کسی کام سے نکلا ہو تو وہ اہل مکہ کے پاس جائے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق خبردار کر دے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور امان طلب کر لیں چنانچہ میں چلا جا رہا تھا کہ ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو گفتگو کرتے سنا میں نے کہا اے ابو حنزلہ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے اس نے میری آواز پہچان لی اور کہا ابو الفضل یہ حضرت عباس کی کنیت ہے میں نے کہا ہاں اس نے کہا کیا ہوا میرے ماں باپ تجھ پر فدا میں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں اس نے پوچھا تو اب کیا ہیلا ہے چنانچہ ابو سفیان میرے پیچھے خچر پر بیٹھ گیا اور اس کا دوسرا ساتھی واپس چلا گیا جب صبح ہوئی تو میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ابو سفیان ایسا آدمی ہے جسے فخر اور بڑائی پسند ہے تو آپ اس کے لیے کوئی چیز خاص فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے اور جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے امان ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا پھر لوگ اپنے گھروں اور مسجد میں بکھر گئے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار بائیس